سندی محب محبوبی مرشدی مولائی عارف اللہ مدد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ناز شریف کے گلستان طیبہ سے ہوں گا عجم کے بیاباں سے مغرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا عجم کے بیاباں سے مغرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا میں دیدار گنبد سے مقبور ہوں گا میں دیدار گنبد سے مقبور ہوں گا کبھی مور ہوں گا کبھی سور ہوں گا کبھی گا کبھی گا میں دیدار گنبد تو بولوں گا کبھی دور گا کبھی گا عجم کے بیا پہ مت گا گلستان پہ سے مسرور گا گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا بے شفات میں ہوں گا بق شفاعت میں مغفور نوکور گناہوں سے اپنے میں رنجور رو گا بق سے شفات میں نوکور ہوگا رجن کے بیا سے مغرور رو گا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 میں سے جو کے مدینہ اڑے گی ہوا سے جو کے مدینہ میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا اڑے گی ہوا سے جو مدینہ میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا عجم کے بیا پاس مفرور ہوں گا گلستان پہ سے مسرور ہوں گا میں روزے پہ سلے علا ند کر کے روسلے والا دہر کر کے بدل بدلوں گا بجامور دوں گا بدل بدلوں گا بجامور ہوں گا میرا میں پیسلے والا دہر کر کے بدل ہوں گا ہوں گا اجم کے بیا پاس مسرور ہوگا گلستان میں پاس مسرور ہوگا مدینے کے انوار شام و سہر سے مدینے کے انوار شام و سہرسے سرا پا ملو جان سے مسرور ہوں سرا پا ملو جان سے مسرور ہوں گا مدینے کے انوار شام و سہر سے مدینے کے انوار شام ہو سہر سے سرا نیلو جان سے مسرور ہوں سرا سراپا نیلو جان سے مسرور ہوں گا اجن کے بیا پا سے مسرور گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم سے میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے ہوں گا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے ہوں گا عجم کے بیابان سے مغرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے منسوخ عمر میرا ہے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں ہوگا عمر میرا ہے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا اجم کے بیاباں سے مسرور گا گلستان بہلا سے مسرور ہوں گا خود کے شہیدوں کے خون وفا سے کے شہیدوں کے بونے بفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا سبق لے کے پابند دستور ہوں گا کے شہیدوں کے بونے بفا سے کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا عہد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا عجم کے بیا ہوں گا گلستان پیبا سے مسرور ہوں گا مدینے میں جب پل مجھا چھوڑ آیا مدینے میں جب پل مجا چھوڑ آیا میں جو کل نہ میں جو رونگا میں جوڑو کل نہ میں جوڑوں گا مدینے میں جب پل وہ جا چھوڑ آیا مدینے میں جب پل وہ جا چھوڑ آیا میں ہو کر نہ کرنا ہوں گا میں ہو کر نہ ہوں گا عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا گاندھی جی شریف کا قبا کی زیارت و نفلوں سے ابتل قبا کی زیارت و نفلوں سے افطل ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوگا قبا کی زیارت و نفلوں سے اکتل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 کے بیاباں سے ہوں ہوگا گلستان سے ہوں گا گلستان طیبہ جب جب انسان گناہوں کو چھوڑے اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے سب کی سنتوں پر جی جان سے عمل کرے تو یہ عجم بھی اس کا گلستان طیبہ ہو جائے گا مگر نہ اگر مدینہ منورہ میں بھی ہو اور اللہ اور رسول کے احکامات کی تاب داری نہ ہو خبر برداری نہ ہو اور سنتوں پر چلن نہ ہو تو اس کا اس کا طیبہ بھی عجم بن جائے گا عجم کا پیاگام ہو جائے گا کیونکہ بدون اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری کے اور شریعت کی پابندی کے اور بغیر سنتوں کے سنتوں کے اتباع کے انسان کی زندگی جانور سے بھی بدتر ہو جاتی ہے لہذا اگر کوئی مدینہ شریف سے دور بھی ہے لیکن وہ شریعت اور سنت کا تابع ہے اور سنتوں پر جان دیتا ہے اور اللہ اور رسول خواہش اس کے دل میں ہے تو اس کا یہی یہ عجم بھی اس کا ہے عجم اس کا پھر مدین ہے سنت پہ جو چلے اکثر حضرت والا کا شیر راہ سنت پہ جو چلے اکثر ہے عجم اس کا پھر مدینے میں و ارشادات جس کا نام معارف ربانی ہے اس میں سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے ایسی دنیا سے کیا دل لگانا دراز والا نے ارشاد فرمایا کہ یہ مناظر لاکھ حسین ہوں لیکن ایک دن فنا ہونے والے ہیں قیامت کا زلزلہ ان کو تباہ کر دے گا لہذا ان سے دل نہ لگاؤ اس نے تباہ سے بس نباہ کر لو اس نے تباہ سے بس نباہ کر لو یعنی گزارا کر لو بس ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ لو یعنی جب کوئی حسین نظارہ دیکھو تو حسین حسین شکلیں نہیں حسین نظارے جو قدرتی نظارے ہیں درخت پہاڑ سبزہ وغیرہ کبھی کوئی سمجھے کہ حسین حسینوں کو دیکھ بعض لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے جمال کے آئینے ہیں ہم تو ان حسینوں کو دیکھ کے اللہ کے جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بے شک یہ آئینے ہیں لیکن یہ ایسے آئینے ہیں کہ تمہارے ایمان کو جلا کر خاک کر دیں گے یہ قدرتی مناظر سے مراد ہے کہ درخت سبزہ وغیرہ پہاڑ اور دریا سمندر وغیرہ ان کو اگر دیکھنا بھی ہے تو یا تو ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اور معرفت دل میں آئے کہ اللہ نے کیسی مخلوقات پیدا کی ہیں کیسے یہ سبزہ پہنایا اور کیسی آپ کی شان ہے کہ مٹی سے آپ نے رنگ رنگ پھول کھلائے اور مٹی جو پہ بالکل اس میں نہ خوشبو ہے اور زبان پہ رکھو تو تھوک دو ایسی چیز ہے اس میں ذرا سا پانی پانی کے ذریعے سے آپ نے کیسی کیسی نعمتیں آپ نے اس میں اگائی ہیں طرح طرح کے پھل عجیب عجیب ذائقے والے عجیب عجیب رنگ عجیب عجیب ڈیزائن اور پانی آ رہا ہے تو اور گندم اور چاول اور کس کس طریقے سے جو ہے کیسی کیسی چیزیں مٹی سے پیدا کر کے اور ان کی عجیب و غریب ان تک جو ان کا رزق ہے پودوں کا اور پھل کا اور سبزیوں کا ان پھلوں کا سبزیوں کا پودوں کا نباتات کا رزق آپ نے کس طرح مٹی میں سے پیدا کر کے ان تک پہنچا سڑی ہوئی کھاد میں سے آپ نے خوشبودار پھول پودے پودے پیدا کیے اور خوش ذائقہ پھل اور طرح طرح کی سبزیاں اور طرح طرح کے اناج اور آسمان سے آپ نے کیسے بخارات سمندر کے بخارات بنتے ہیں گرمی میں اور وہ اوپر اٹھتے ہیں اور اتنا پانی جو ہے وہ کتنا پانی برستا ہے بارش ہوتی ہے کتنا پانی برستا ہے کتنا پانی اللہ تعالیٰ نے کہ کون اس قدرت اس کو کون تھامے ہوئے ہیں یہ پانی جو ہے اب خراب کی شکل میں آسمان پہ چلا جاتا ہے وہاں ٹھہرا رہتا ہے اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں برستا ہے اور جب برستا ہے تو کیسا جل تھل ہو جاتا ہے سڑکیں دریا بن جاتی ہے تو کیسی اللہ آپ کی قدرت ہے تو یہ بھی یہ تو ٹھیک ہے اس نیت سے دیکھنا اور سمندر کو دیکھو تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی یہ استظار کرو کہ اللہ اتنا پانی کون پیدا کر سکتا ہے آپ کے سوا کوئی پیدا نہیں سکتا اور یہ زمین کا گولا ہے تو یہ جو پانی ہمیں اوپر نظر آ رہا ہے یہ پتہ نہیں یہ تلا ہے یا چھت ہے یا نیچے والے جو ہے زمین کے دوسری طرف والے سمجھتے ہیں کہ یہ تلا ہے ہم سمجھ رہے نیچے ہمارے زمین کے تلا ہے مگر یہ سب جو ہے زمین سے چپکے ہوئے ہیں کشش کشش ہے سفل نے اتنے اتنے بڑے پانی کے ذخیرے کو تھاما ہوا ہے اور اتنے آدمی جو ہم یہاں چل رہے ہیں نیچے ایسے چل رہے ہیں چیف عجیب نظام ہے اللہ تعالیٰ اس لیے حضرت کے شعر یاد آ گئے حضرت علیہ ارض سا ماں کیسے ہیں معلق ارزو سا ماں کیسے ہیں معلق نہ کوئی سو ہے اور نہ کوئی کم نہ کوئی سو ہے اور نہ کوئی کم ارض و سما کیسے ہیں معلق ارض و سما کیسے ہیں معلق کوئی سو ہے اور نہ کوئی تم کوئی سو ہے اور نہ کوئی تم سارا عالم ہے بے کالم سارا عالم ہے بے کالم واہ میرے رب العالم میں رب العالم ایک عالم کے معنی کالم جو ایک معمولی سی بلڈنگ پلر کے بغیر کھڑی نہیں ہوتی ہے انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے کوئی بھائی اس زمانے میں کوئی بلڈنگ بنتی ہے بغیر پلر کے تو بتائیے نقشہ بھی پاس نہیں ہوتا اسی بلڈنگ کا دیکھا تو اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ نقشہ پاس کروایا ہے زمین زمین سورج چاند ستارے اور ایک ہی دائرے میں تیر رہے کوئی ادھر سے ادھر بھی نہیں ہوتی کلم فی فلک نہیں ہے اس کا ہوں یہ سارے ایک دائرے میں تیر رہے ہیں ایک کے پیچھے ایک اور کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں اور کسی کا فاصلہ جو متعین ہے ہر ہر جسم کا فاصلہ متعین ہے اتنا ہی فاصلہ ہو اس دائرے میں آربٹ میں وہ اتنا ہی فاصلہ رہے گا اس کا سارے سال دیکھ لو برس برس ہاں برس صدیاں گزر گئی اسی دائرے میں اگر ذرا سا دائرے سے انحراف کرے گا تو زبردست ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا اور سب نظام درہم برہم ہو جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اتنے بڑے نظام کو کیسے سنبھالا و سما کیسے ہیں محلم و سما کیسے ہیں معلق کوئی ستو ہے اور نہ کوئی تھم کوئی ستو ہے اور نہ کوئی تھم سارا عالم ہے بے سارا عالم ہے بے میرے رب العالم وی میرے رب العالم سارا عالم ہے بے کالم واہ العالم ربلا میرے رب العالم وی میرے رب العالم تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ان نظاروں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ لو اللہ اصل کا جنت قول قول او او عمل من عمل احمد نے عرض کیا یعنی ہمارے حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت والا نے ایک بار فرمایا تھا کہ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا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 غم بھی عارضی ہیں خوشیاں بھی عارضی ہیں تکالیف بھی عارضی ہیں تنگی بھی عارضی سب کچھ عارضی ہے یہاں کا بس حاصل تو وہ ہے کہ وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میری عزیز کا حاصل ہے حضرت والے کا شعر ہے کہ بس اس وہی چیز جو ہے انسان یہاں سے لے جائے گا اور وہ باقی رہے گا اس کے ساتھ باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا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 یہ ہے ارشاد قطب زمانہ ایسی دنیا سے کیا دل لگانا ایسی دنیا سے کیا دل لگانا ایسی دنیا سے کیا دل لگانا کل اس وقت سوچ رہا تھا حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت سوچ رہا تھا کہ دنیا دار تو ان رنگین مناظر کو دیکھ کر اللہ کو اور زیادہ بھول جاتے ہیں اور ان مناظر کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں لیکن واہ اے میرے شیخ ان مناظر کو دیکھ کر ان کو اللہ اور زیادہ یاد آ رہا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ سے قابل نہیں ہونے دے رہے یہ وہ تربیت ہے جو اور کتب نہیں دے سکتے بلکہ کوئی سوختہ جان ہی دے سکتا ہے آپ وہ لوگ جنہوں نے صرف کتب خانوں ہی کو کافی سمجھا اور کسی اللہ والے پر جان فدا نہ کی ان کو علم کی روح اور علم کی مٹھاس حاصل نہ ہو سکی اس وقت حضرت والا کے اس شعر کا مطلب اللہ کے فضل سے سمجھ میں آیا کتب خانے تو ہیں اختر بہت آفاق عالم میں جو ہو اللہ کا عالم ملو تم ایسے عالم سے کتب خانے تو ہیں اختر بہت آفاق عالم میں جو ہو اللہ کا عالم ملو تم ایسے عالم سے اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو تو زندگی کا لطف بھی نہ ملا لطف جینے کا اسے حاصل نہیں جس نے دیکھی ہی نہ جس نے دیکھی ہی نہیں دیکھی جس نے دیکھی نہ ہو بس میں آشیکا لطف جینے کا اسے حاصل نہیں جس نے دیکھی ہی نہ بزم عاشق اللہ تعالیٰ احقر کو اور ہم سب کو حضرت عبدس دعوت برکات صحیح معنوں میں قدر کی توفیق عطا فرمائے آمین اس کے بعد حضرت والا نے ان اشعار کو سنانے کے لیے فرمایا ان اشعار کو سنانے کے لیے فرمایا جو آج صبح ہی حضرت اقدس پر وارد ہوئے جن میں نہایت در بھرے نعت کے اشعار بھی ہیں لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن لگتے ذکر نام خدا ہے چمن لگتے ذکر نام خدا ہے چمن اور کی وف تو دمن اور کی وف تو دمن دشت مانے جنگل دمن مالی نمن اس جگہ کو کہتے ہیں دمن جہاں کچرا کوڑا گندگی پھینکی جاتی ہے یعنی اللہ سے غفلت کی دنیا وہ ہے جہاں بالکل کوڑا خانہ سے بھی بدتر جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا بیابان میں بھی اللہ کا نام لے تو چمن اور گلستان ہو جاتا ہے خدا ہے چمن اور چمن در دمن آپ کے نام پر جس نے ہجرت کیا آپ کے نام پر جس نے ہجرت کیا پا گیا پا گیا وطن گیا پا گیا وہ ہمارے وطن آپ کے نام پر جس نے ہجرت کیا پا گیا پا گیا وہ ہمارے وطن پا گیا پا گیا وہ ہمارے وطن لذتے دکھ نام خدا ہے چمن اور دنیا ہے در تو دمن اے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے اے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے اصل ہجرت نہیں صرف تر کے وطن اصل ہجرت نہیں صرف تر کے وطن ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں اصل ہجرت نہیں صرف تر کے وطن اصل ہجرت نہیں صرف تر کے وطن ہے یہ فیضان آہو کو دیکھ لو ہو ہوا دیکھ لو دامنے کو میں دل ہے کیسا مگن دامنے کو دل ہے کیسا مگن ہے یہ آو کان دیکھ لو ہے تیران آو کان دیکھ لو دامنے کو دل ہے کیسا مگن دامنے کو دل ہے کیسا مگن لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے درد و دمن بل یقین پائے گا نسبت اولیاء نہیں پائے گا نسبت اولیاء جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن یقین پائے گا نسبت اولیاء دلیا یقین پائے گا نسبت اولیاء جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن لگتے ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن شیرو محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں شیرے بو گا جہاں بھی کہیں عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن اس شیر کی پہلے تشریح جو حضرت اللہ علیہ کے الفاظ مبارک سے پہلے وہ آج کر فرمایا کہ ایک بات سنو مدینہ شریف میں روزہ پاک کے اندر زمین کے جس ٹکڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے علماء نے لکھا ہے کہ وہ حصہ اور وہ حصہ زمین کعبہ سے افضل ہے بیت اللہ سے افضل ہے عرش اعظم سے افضل ہے پھر پھر پھر یہ اشار کی کی لذت لذت کو کو میں میں کیا کیا کہوں کہوں کاش ہوتا مدینے میرا وطن کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن شہر میں ہوگا جہاں بھی کہیں شہر میں ہوگا جہاں بھی کہیں سنا کو کا ہے وطن آج کا سنا ہے وہ ہے وطن پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن کس طرح میں کہوں دل سے دوستو کس طرح میں کہوں دل سے دوستو زندہ باد وطن زندہ باد وطن زندہ باد وطن زندہ باد وطن شہر میں ہو گا جہاں بھی کہیں عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن شہر محبوب جہاں بھی کہیں عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن ہر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں پھر میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن کس طرح میں کہوں دل سے ہے دوست تو کس طرح میں کہوں دل سے ہے دوست تو زندہ باد وطن زندہ باد وطن وطن باد وطن فرمایا یعنی ہم دل سے وطن زندہ باد نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارا دل تو میں ہے ہوں وطن میں مگر دل مدینے میں ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے اے مدینہ خدا تجھ پہ ہو سد وطن او وطن میں مگر دل مدینے میں ہے او وطن میں مگر دل مدینے میں ہے اے مدینہ خدا تجھ پہ ہو سد وطن مدینہ تجھ را تجھو سب وطن میں مگر دل میں ہے مگر دل میں ہے مدینہ تجھ را تجھو سب وطن ہو دل نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل ہے چمن میں کوئی جیسے رش کے چمن نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل ہے چمن میں کوئی جیسے رش کے منتر کے چمن نیک لوگوں میں ہو سانی وے درتے دل ہے چمن میں کوئی کے چمن فرمایا کہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ صالحین کے مجمے میں کوئی سب سے بڑا ولی اللہ ہو تو جیسے چمن میں پھول تو بہت سے ہیں لیکن جس کی نسبت سب سے زیادہ قوی ہے وہ گویا چمن میں رش کے چمن ہے روز شب ہے یہ و شب ہے یہ کی آہوں کو ماں بخش دے روز ہے شرمجے دل مین بخش دے روز روزن ہے شرمجے دن روز شب ہے یہ کی آہوں کو ماں روز شب ہے یہ اب کو ہوا بخش دے روز ہے شرمجے دل مین بخش دے روز لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور کی دنیا ہے دشت و دمن دو بج رہے تھے ابھی زور کی نماز بھی نہیں پڑی تھی اور دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور فضا بھی آہستگی سے بدل رہی تھی سامنے ریونین کے سب سے بلند پہاڑ کی چوٹیوں کو کوہر کی سرمئی چادر کبھی چھپا لیتی کبھی ہٹ کر نمایاں کر دیتی لوگوں نے کہا کہ کچھ دیر میں کوہر زیادہ گرنے لگے گا لہذا اپنی اپنی کاروں میں سب سوار سب لوگ سوار ہو گئے اور سینٹ پیئر خانتا کے لیے روانہ ہو گئے اللہ تعالیٰ کو فرما کرنا اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق ہاں۔ گناہوں سے حفاظت نصیب کرنا ہے سنتوں پر جان دینے کی توفیق عطا کرنا ہے بتاتا رہتا ہوں عرض کرتا رہتا ہوں جمعے کی سنتوں کا خوب اہتمام کیجیے سنتوں کو معمولی نہ سمجھیں سنتیں وہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ تیزی سے طے کراتی ہے اور اللہ کی محبت دلاتی ہے ہر ہر ہر سنت پر پوری کوشش کر کے عمل کیا جائے اور ضرور شریف کی کثرت کی جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں ہمارے رستے والا کی تعریف کردہ کتاب ہے انشاءاللہ امید ہے کہ کم از کم تمام سننے والوں کے پاس ضرور ہوگی اگر نہ ہو تو ہم کو بتائیں ہم انشاءاللہ پہنچوانے کا انتظام کر دیں گے اس میں سے دیکھ کر ہر ہر سنت کو عمل میں لانے کی کوشش کریں اس سے اللہ کا راستہ تیزی سے طے ہوتا ہے سنت کی روشنی آئے گی ظلمت خود بخود بھاگ جائے گی دلوں کے اندر جو اندھیرا ہے اس کی سنتوں کی روشنی سے وہ اندھیرا دور ہو جائے گا اور راستہ صاف ہو جائے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب ہو رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ